ابو اسامہ نے سعید بن ابی عروبہ سے حدیث بیان کی نیز معاذ بن نے اپنے والد سے حدیث بیان کی اسی طرح جرین نے سلیمان تیمی سے خبر دی ان سب یعنی ابن ابی عروبہ اور سلیمان نے قطادہ سے اسی سابقہ حدیث کے معنی روایت کی البتہ قطادہ سے سلیمان اور ان سے جریر کی بیان کردہ حدیث میں یہ اضافہ ہے جب امام پڑھے تو تم غور سے سنو اور ابو عوانہ کے شاگرد کامل کے حدیث کے علاوہ ان میں سے کسی کے حدیث میں اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا ہے اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کی حمد کی کہ الفاظ نہیں ہیں ابو اسحاق نے کہا ابو نظر کے بھانجے ابو بکر نے اس حدیث کے متعلق بات کی تو امام مسلم نے کہا آپ کو سلیمان سے بڑا حافظ چاہیے اس پر ابو بکر نے امام مسلم سے کہا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پھر ابو بکر نے کہا وہ صحیح ہے یعنی یہ اضافہ کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو امام مسلم نے جواباً کہا وہ میرے نزدیک بھی صحیح ہے تو ابو بکر نے نے کہا آپ اسے یہاں کیوں نہ رکھا یعنی درج کیوں نہ کیا امام مسلم نے جواباً کہا ہر وہ چیز جو میرے نزدیک صحیح ہے میں نے اسے یہاں نہیں رکھا یہاں میں نے صرف ان احادیث کو رکھا جن کی صحت پر انہوں یعنی محدثین نے اتفاق کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو پانچ